اور مولانا محمد صاحب کی وہ تقریر جشر جمعہ میں تین سفر ہجر ارسد کو ہوئی تھی کے یا ہمارا ایک طرف قیادت نتیجت کے انسان پر پائے ایک طرف قیادت و رسالت تو اللہ تبار تعالیٰ نے ان کے لیے مقصد فرمایا تو جہاں ایک طرف ہمارے آقا سید المدعا حضرت محمد القطع بند اللہ ہمارے سنگم سنگم الرین آخرین کے ایمان ہے اور جس طور پر آپ چل سب سے پہلے ہی آپ کا زمین اس عالم میں کمانے کے لیے بات کے میں دیا تو جس طور پر آپ کو اللہ کے بعد الان کو گزرا اور دوسرے پٹائی سے عالیہ کے ناگا کسی طور دوست ہے جو ہداوات سبھی لمبیا اور سب پرتیشت استفادہ قبل ہو جاتا وہ ہر زمانے کے لیے ہر موقع کے لیے ہر انسان کے لیے ہر وقت کے لیے ہر زمانے کے لیے ہیں پتہ بنانے کے لحاظ سے ان میں کوئی کمی کوئی نقص کوئی خرابی باتیں نہیں ہوتی بلکہ ہر زمانے کے لحاظ سے محمد صلی اللہ کی ہدایات کی سفائی کمال پر ہیں اس کمال کے درجے پر ہیں جس سے کا کمال کا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا جس مقام پر ہیں جس مقام سے اور ان کا نقصان کوئی نہیں ہو سکتا ہے سب جباحات اچھی ہیں کہ ان کا سب کی حکمت ڈالگا نے ان جدایات میں اللہ سباد بتانا نے انسانوں کو وہ پہلے دی ہیں وہ سلامیاں دی ہیں وہ انعامات دیے ہیں کہ جس سے زیادہ انسانیت اپنی استعداد کے لحاظ سے لے ہو سکتی یعنی یہ ظاہر کے تکلیف میں ان تعلیت کے انتہائی ایک سماج کے ساتھ گنما تھا وہ ہمارے پاس آئی کے بند سب سفر کے ذریعے سے اور دو دے دیا گیا کے ساتھ محمد لا کے رابطے سے انسانیت کو پہنچایا گیا اور انسانیت ان تعلیم جو جایا کے ساتھ گئی اللہ کہا کہ حکمت نے چاہا کہ محمد صلی اللہ تنگ کیا کے ذریعے سے آج ہی ہدایات ہر زمانے میں اسی تماج کے ساتھ اسی جماعت کے ساتھ اور اسی سیوی کے ساتھ اسی حاصل کے ساتھ اسی حکمت کے ساتھ ہر کے لیے موجود ہے یعنی تیل زمانہ آئے تیل وقت آئے تیل روپ ہو تیل قلم ہو تیل سدھارتا ہو محمد قسم کی ہدایات اسی کمال کے ساتھ ہر زمانے میں موجود رہیں گی جس تیل کے اللہ تبارک مطالعہ نے محمد پیسٹر کو وقت سمجھایا تو اتارا تھا تو وہ سڑے تازہ اتری تھی اسی کو محمد محمد کی ختم نتیجت کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام ہدایات تو وہ تمام کمالات تو وہ کمال محمدی تو وہ کمال محمدی ہر زمانے میں اسی طور پر سرو تازہ ہے وہ محمد پیسوں کے سبھی کو طرف ہر زمانے میں اسی طور پر ساری جاری ہے اس میں کوئی لکھ باتیں نہیں ہوتا اس میں کوئی سی باتیں وہ ریس کا وہ راؤن کا حقیقت تو وہ ہدایت کا سامان ہر سامان میں اپنے سانس کے ساتھ سماحت مت یہ نہیں کہ ان کا سوال خبر پسند وہ لک مارکیٹ کے دیکھ رہے ہیں ختم نبیت کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ نے سوال کے سارا نے انسانوں کو پھیلا طور کیا جبکہ ختم نبیت کا مقصد یہ ہے کہ محمد اپنا اسلم کے ذریعے سے اللہ نے سارے کے انتہائی سماج کے ساتھ ہر زمانے میں انسانوں کو دینے کا خاصہ کرنا کیا اور پھر انسانیت قانونت سے ملے گا محمد قسم کی نسبت سے ملے گا اور محمد قسم کی نسبت تمام نسبتوں کو پڑھنا محمد کرتے ہیں جس پر تمام امریات نسبتوں کو اپنے اندر سمجھ دیتے ہیں حکوم کی نسبت سے ملا اسے دور سمجھیے کہ سنگ بلا بلا ندی والا اخلاق اختلاف سے لے کر سنگ حضرت محمد سفا کا جیون جس زمانے میں جس وقت میں جس مقام پر بھی یہ مزید آیا اس کے اندر جو کچھ تھا وہ محمد قسم کے اسے رک کر کے دیا جائے گا اور محمد قسم کی نسبت آدمی اس سب کے اندر مزید ہوگی یعنی یہ نہیں ہے کہ تمام محمد ہوگا تو میں تو مت ڈالے گا محمد مسلم کی ختم نبی تین خدا کی بات سے دونوں کی تیسرے طریقوں کی تہائی بہار ہوگا اور کس وقت بھی ملے گا اور جہاں بھی ملے گا محمد مسلم کو سب کر دیا جائے گا آج رسپت عالیہ سے دیا جائے گا اور آج رسپت کی کمی ہے کہ تمام امبیا کی رسپت ان میں ہم ضرور ہو چکی ان کے اندر سمجھ جا چکی ان کے اندر سکتی جتنا نیم ہر وزیر وہاں کی کالمی کو بیٹھا ہے ان تمام کے نیو کے نتیجے کو اکٹھا کر لیا جائے اور اس کے اوپر محمد ہم کے ذاتی اندازات کو اور محمد اچھا کو اور وہ تمام انداز قرآن کے اندر اللہ کے انداز میں ہوں پوجا اور پوجا میں ہندوستان سے دیگر کو دیا جائے گا ان کی محمد کا سب تنگی سے جو سب کچھ پتا سکتے ہیں اور جتنا بھی ملے گا جہاں بھی ملے گا یہ یہاں کا پنجم کلاس کے تک سے دیا جائے گا آپ دیا جائے گا اور آپ کے سنا کسی کو نہ کہیں مل سکتا ہے یہ ملے گا تو نہ کہیں دیا جائے میں وہاں پاکستان کو وقت کر رہا تھا تو دیکھو جس طرح پر امنا ہوتی ہے وانتا ہوتی ہے اور وانتا کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے اور وہ بچہ چاہے کہ میں کسی دوسری ماں سے حاصل کرنی اگر دونوں اکٹھی لے چکی ہے اور دونوں حاملہ ہوں تو جس بچہ دو بچہ جس ماں کے پیٹ میں ہے اپنی ماں کو اپنی ماں کے ذریعے جس سوچے رسک دیا جائے گا رجا دی جائے گی جس سے ماں کی نسبتوں سے کچھ نہیں ملے گا اس ریپوٹ ہر زمانے میں جو نبی آتا ہے اس کی امت کی تین ملاقے اور اس کی امت کی حقیقت اور اس کی امت کی نسبت اپنے نبی سے ہوتی ہے سلام جس طور میں سے اس زمانے میں امت عیسوی کو مسیح امت کو سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی دوسرے سے کچھ نہیں مل سکتا تھا علیہ السلام کی امت کو علیہ السلام کے زمانے میں حضرت تکنیکہ کے سے کہیں کچھ نہیں مل سکتا تھا علیہ السلام کی امت کہیں دوسری جگہ چلی جاتی تو جب ہدایت کا ایک کرتا نہیں ملتا ہر زمانے میں ہر حدیث میں ہوتا ہے اپنی امت کے لیے ہدایت بھون کا ہوتا ہے ہدایت کا پتینہ ہوتا ہے ہدایت کا جنسینہ ہوتا ہے اسی وقت سے ہدایت دی جاتی ہے اور جب سے ہمارے آسا سید سن گیا حرکت محمد السفا تب جب حضرت سلم اپنے دنیا کمار کے ساتھ جم کر دے گئے اور آپ لے آئے آپ کے نبیت سے لے کر اگر آباد تک دنیا کی جتنی کونے ہیں دنیا کے جتنے ملک ہیں دنیا کے جتنے علاقے ہیں جتنے انسان پیدا ہوں گے جتنی جنیات میں جیت ہیں جتنی جتنے جنات پیدا ہوں گے ان سب کو ہدایت دی جائے گی تو سیمر محمد کا سمتم سے دی جائے گی سیمر محمد کے ساتھ کے بعد کر اللہ سارا مشکل نہیں جیسے میں نے مثال دی کہ ماں کے پیٹ کسی بھی سے نہیں دوسری سے انسان کو نہیں مل سکتا ماں کے راستے راستہ ہے اسی طور پر اس وقت یعنی اس وقت مراد دو کرم محمد کا ایران اور محمد کا سلاسن سے لے کر اگر تک ہدایت کا جو سردار بھی ملے گا جسے بھی ملے گا جس میں نہیں اس کا سمجھے گا ہم امت نبی کے پینے کے لیے اس بنوبل ایسی ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور ماں کے باہر پہ سے نہیں ملتا ماں کے اندر سے ملتا ہے اسی طور پر سے بھی ملے گا ہدایت یہ مطلب کے طریقہ آریجا سے ملے گی ہر سے نہیں اور جب نئی جب عزت اور محمد وسلم کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انتہائی کمالات کے ساتھ اس عالم میں مزید فرما دیا اور تعلیمات انتہائی طور پر تمام تک پہنچی کسی اور خدا ان کے تصدیق کی بات سے میرے کے انتہائی اعلیٰ طریقے محمد وسلم کے بات سے اللہ نے انسانیت کو چھوڑ دیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو وہ غلامی کے لیے آئے جو کہ آج تک انسانوں کو نہیں دیا گیا تھا یعنی محمد وسلم سے پہلے جب کسی کو نہیں دیا گیا کون سمستے سے معاف اب یہ دیا کیسے جائے دیکھیے ندی جو آتا ہے ایک تو ایک تو اپنے ساتھ ہدایات کا متینا لے کر آتا ہے ندی جو آتا ہے اپنے ساتھ ایک ہدایات اور متنیا لے کر آتا ہے خدا کی تعلیمات اور مجھے لے کر آتا ہے کہ ارجا وی کے ذرائع انسانوں کو بتانے کے لیے آتا ہے کام لے کر پہنچتا ہے جس میں کا ہر حکم خدا کی شربت خدا کی روایت اور خدا کی شربت کو انسانوں کو دلا دیا کرتا ہے جس کا حرد کر دونوں دولت خدا کی داخت کو پہنچاتا ہے اور وہ ندی جب آتا ہے اس ندی کی اپنی بات سے نکلنے والا ہر عمل خدا کی بتا کا طریقہ ہوتا ہے خدا سے بولنے کا طریقہ ہوتا ہے ندی کی آگ سے نکلا ہوا عمل اپنی رانیت میں اور خدا سے بلانے میں اگر پوری لکیز ایک طرف ہو جائے تو اپنی طرف سے وہ ہزاروں طریقے نئے نئے کی بات کر لے اور اس کی نیت بھی یہ ہے کہ ان طریقوں کا خدا کی بات تک پہنچ سکے گی تو خدا کی بڑا مدیشی آپ ایک عمل کہ جتنی اللہ کی وجہ کو دلاتا ہے وہ جتنا خدا کی بات تک پہنچاتا ہے تمام صابلیت مل جائے اور اپنی طرف سے پورے اپنے وقت اخلاق کے ساتھ طریقوں کو بنا لے اسے خدا کی فرقت نہیں ملے گی خدا کی گاندھی نہیں ملے گی کی ہر یعنی کی ہر نظر نبی کے ساتھ کی ہر سندر نبی کے قدم کی ہر ہر کلر اور نبی کے ساتھ پڑھائی ہر ہر تک جو ہے وہ ندی کے نکلنے والا ہر عمل جو ہے وہ خدا تک پہنچانے کے درائم یقین اللہ کے ذرائع کا نام سننے سے مدد ہے نبی کی ساتھ سے جو بھی عمل نکلے گا جس وقت بھی نکلے گا جہاں بھی نکلے گا جس نوٹ لے الگ جگہ مان کے روپ میں آیا ہے الگ سر میں کے روپ میں آیا ہے اگر وہ بچے بچی میں آیا ہے اگر وہ بچے ایک کے اندر کسی ہندی کی کے ساتھ آیا ہے وہ سب کے سب دباؤ ہیں خدا کے خود سے خدا تک پہنچنے سے اور خدا سے تو من سے کہا تھا کہ مریض کی بات جو ہے وہ لے کر آتی ہے اس وہاں کے مجموعے کو اور ہدایات جو ہوتی ہیں وہ انسانوں کے خدا تک پہنچانے کے لیے بھی جاتی ہیں اب جو زندہ ہدایات جو ہے یہ ہم نے سولہ کم دیکھ کر اب ایک سمے کا ہوتا ہے ہدایت اور ندی کا صرف کام کیوں نہیں بھی ہوتا کہ وہ ہدایت کو لائے بلکہ ندی کا کام ہوتا ہے ہدایت کو لائے ہدایت کو اپنائے اور ہدایت کو پہنچائے ہدایت کو لائے ہدایت کو اپنائے اور ہدایت کو پہنچائے تین کام خدا کو ہدایت کا لینا اور اپنے اندر ہدایت کو چلانا اور اس ہدایت کو پھر اپنے اپنے دائرے عمل میں پہنچانا ہر لوگوں کو پہلے آئے اللہ کو اس کو ہدایت کو کیا اور اپنی اپنی قوم میں اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے علاقے میں جتنا بھی دائرہ عمل خدا وغیرہ سے کسی ندی سے مقرر کر تھا اس نے اس دائرے عمل میں محنت کرتے اس ہدایت کو پہنچا اور ایک کتنے ایک محرتی اور ہمارے آقا صلی اللہ سدم نے اس ہدایت کو لیا اور اس ہدایت کو اپنایا اور اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے عمل کیا اور اس ہدایت کو اب دیکھے چاہے ندیوں تھے پہلے ندیوں نے یہ جب یہ تھی کہ ہر نبی ایک ملک کے لیے علاقے کے لیے کون کے لیے آتا تھا لیکن میرے آقا آئے تو ہمیشہ کے لیے آئے آنے ہی کے لیے آئے آپ جانے کے لیے نکلا آپ کے کمالات ختم ہونے کے لیے نہیں آپ کی آپ کا دین جو ہے وہ ہمیشہ سے چمکنے کے لیے ہے کسی زمانے میں پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں تو اب آپ کا کام جو تھا آپ کے کام ساتھ جن صرف روپ سے تھے ایک تو یہ کہ خدا سے ہدایت کو دے دوسرے کے لیے اس ہدایت کو خود اپنا لیں تیسرے سے اس ہدایت کو ایک تبکے تک پہنچا دیں جو سب ان کے پاس موجود ہے اور پھر اس ایک تبقے کو اور ایک مزدوروں کو اور انسانیت کے ایک گروہ کو تیار کریں جو قیامت تک کے لیے ہدایت کو آگے پہنچانے والا میں نے آپ کے سامنے جا آئے ہیں پڑھی کی سب سے ان میں یہی ان میں یہی بات بیان کی اللہ خدا سطح کرواتے ہیں کہ اللہ کی بات ایسی بات ہے بات جس ایک ایسے نبی کو برقاع کر دیا بھیج دیا مضبوط کر دیا جس ندی نے جو کو اللہ سے آئے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے ان کو ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے ان کے نفوس کو صاف کرتا ہے اور ان کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے سب کی گمراہی ہے آپ کے دو پکڑ ہیں جو وہیں اسپتال کے دو دن میں بھی جلد بڑھا استعمال کر سکتا یہ مستقل نبی ان کو خود نہیں ہو سکتا لیکن یہ بچہ صرف یہی نہیں ہمارے یہاں کا تتن کا کام کہ اسی بچے کو بنایا جائے بلکہ مجھے یہ بات کا کام ہے کہ اس بچے کو بنا کر ایک اس بچے کو دوسرے جیسے جانا جائے وہ آئی ہند ملنا نہیں بہت عزیز حکیم ایسا سب جو کہ ابھی تک نہ تو آپ سے ملے نہ آپ کو سہروا سے ملے پیر تک کے آنے والے زمانوں کے انسانوں کو تب ہدایت کے پہنچانے کے لیے اللہ کی حکمت نے محمد رسم کو مجبور فرمایا تو آپ کو جو طریقہ دعوت کیا جس طریقے دعوت کے رسم کے طور پر ہر ملک میں ہر قوم میں علاقے میں ہر زمانے میں وہ ہدایت جو کہ محمد کا اللہ سننے پاک سے نکلی تھی انسانوں کو قوموں کو علاقوں پر نکل رہے یہاں تک تجھے دین جہاں جا کے میرا آپ اپنے اپنے فرمایا میرے کا کہا تو ان یہ سارے پنجاب میں لگا رہا یعنی یہ دین کہیں کر رہے دنیا کے مسائل میں بھی اور مدارس میں بھی اور کون جگہ حاصل رہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عید عید کا بھلا ہوتا مکان جب سونا یہ ان کا بلن ہے سونا دنیا میں کوئی جگہ ایسا بات نہ رہے جس میں اللہ کا پیغام جب ان کے حدیث میں جو دل میں سبھی اور ان تک ملک عزت دے کر جب جو من ہونے اس سے دلیل کر کر اس تک حق کی بات کو پہنچانا چاہیے یعنی اللہ سبار کو تارا اس دین کو آپ دور وہاں تک پہنچائے جہاں تک کہ دنیا کا کوئی حصہ بھی پہنچا بہرحال نہیں اچھا بڑا تھا کہ محمد قاسم کو یہ کام دیا گیا اس کی یہ چار مہینے ہدایت کا لینا خدا کے دین کا لینا اور اس دن کے یہ وہ دین ہے جس کو کل ملاحت لاہک نہیں آئے یہ وہ دین ہے جو لوگ میں تمام تمام ابھیان کا ابھیان ہفتہ کا نتیجہ اور تمام دینوں کے کمالات کا نتیجہ اور ان سے زیادہ اندر نہیں ایک بات یہ ہے اب یہ دین آپ نے ہے یہ قرآن آپ نے لیا اور قرآن آیا آپ کی اور آپ کے اوپر آنے کے بعد قرآن کے آنے کا نتیجہ کیا تھا قرآن صرف آپ نے دیا نہیں قرآن آپ نے اپنایا بھی اور پہنچایا قرآن کی آیا قرآن کی جو بھی آیا قرآن کا ہر حد پر سوچا اپنے کمال کمانوں کے ساتھ اور اس کے کمال جمال کمال کے ساتھ اگر اس کی اس کے الفاظ کو آپ قرآن کے حصے میں دیکھیں گے تو اس کی حقیقت کو میرے آپ اپنی سمجھا ہے تو کہیں رہے ہیں دیکھو قرآن ہی ہے قرآن نور ہے اور یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا نور ہے لیکن اس قرآن کے نور سے اس تفاضا اور اس تفاضا اور اس سے اس سے روحانیت کو لینا یہ ممکن نہیں کہ محمد سطح کے واسطے کے بغیر اس روحانیت کو تم حاصل کر سکتے یہ نیو محمد سطح کے سینے پر خراب کرنی محمد سرفر کے سینے پر اترا اور محمد سرفر کے سینے پر آ کر اس کی حقیقت ہے اس کے معامل آپ پر کھلے اس کے مسائل آپ پر کھلے اس کے تقاضے آپ پر کھلے اس کے عمل آپ پر کھلا اور آپ سے سلاس آپ پر کھلی اور جب کھلی ہی نہیں بلکہ جو جو حکم آیا وہ اپنی پوری سنگت کے ساتھ آپ جتنا در ہو کر وہ آپ کے ساتھ ہے آپ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ خدا صاحب اس الگ سے کیا تک ہے اور اس الگ کے پیچھے وہ الگ کی سنگت ہونی چاہیے جو تمہیں اپنے وزیر میں لا چاہیے یعنی امر یہی آیا اور ان محمد شخص کی ساتھ میں پہنچا اور محمد شاخل کی ساتھ سے وہ مستر ہوا مہتر ہوا اور وہ جل ان کو یعنی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اگلی تشکیل ہے ہمارے محمد یا پتم قرآن کی اگلی تشکیل ہے قرآن میں ان ہوگا اس کا الگ محمد فصل کی ساتھ قرآن کا ظاہر ہے وہ حضرت کے باہر سے ظاہر ہوا قرآن میں باطن ہے وہ آپ کے باطن سے ظاہر ہوا اور محمد مطلب خود اپنے اندر کی یورانیت کو رکھتے ہیں اور اپنی رویت کے ساتھ اپنے اندر قرآن کی رانیت کو سمجھتے ہیں جس نے محمد کا پسند کو لیا اس نے قرآن کو لیا اور جس نے محمد کا پتن کو چھوڑا اور دور سمجھا کہ اس نے قرآن کو لے لیا خدا اچھا محمد کا سارا قرآن کا ایک ایک دانا نہیں مل سکتا قرآن کا ایک سچا نہیں مل سکتا قرآن کا ایک پیسہ نہیں مل سکتا ملے گا تو محمد کے بعد تو اب جب قرآن آتا گیا تو قرآن کتنی آیا قرآن آیا تھا محمد انتہائی کمال کے ساتھ بہت پذیر لیے محمد کی میں اللہ نے جو دعوے لگتی تھی اور جو آپ اندر صلاحیتیں لگتی تھی قرآن پترا ساتھ ان صلاحیتوں کو کمال کے ساتھ بات کرتے اگر آپ قرآن کسی دوسرے پر اتر نہیں سکتا تھا کوئی دوسرا اس قرآن کے نظیر کا نہیں ہو نہیں سکتا تھا یہ تینوں محمد کا

قرآن خدا تک پہنچانے کے لیے آتا ہے قرآن قرآن جب آتا ہے قرآن جب رخ ہے ایک خدا کی طرف کا رخ اور ایک بندوں کی طرف کا رخ جب بندوں کی طرف کا رخ ہوتا ہے تو انسانیت انسان میں اب دیت کا کمال زیادہ ہوتا ہے اور جب خدا کی طرف کا رخ ہوتا ہے تو خدا تمہارے سب کا کمال انسان کو ملتا ہے انسان کی طرف کا رخ انسان کی طرف کا رخ انسان یا بیم کا کمال پیدا کرتا ہے اور خدا کی طرف پڑا انسانی دیا کا کمال پیدا کرتا ہے اور وہ چیز ہے سارے اس سے بتائیے کہ آپ نماز میں پچاس ساتھ روزانہ کرتے ہیں اور تو ہی ضرورت ہے اور سب اللہ محمد اور تو ہی ضرورت ہے میں گواہی ہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے ساتھ بندے اب دیت کے انتہائی کمال پہنچے کی اب بی کے سب سے کتنا بھی پہنچ کر سارا کو خیر کے مقام پر بھی پہنچ کر خدا ان کو تجویز سنجوز کیے تو او ہایا اب بھی ماؤ انتہا تمام پر بھی پہنچے تو اب جیت کا جمع اللہ کے ساتھ کہتا ہے اب جیت کسے کہتے ہیں اپنے لفظ جملہ کے کاؤنٹوں کو چھوڑ اپنے مرد سے دنیا کے باتوں کو چھوڑتے جہاں باتوں کو عوام الہیا کے سامنے ایسے پرمان کر دیا جائے کہ تمہارے مرد کا پکاڑا ختم ہو جائے اور وہ بامیت کا پکاڑا تم پر ایسے غالب آ جائے کہ تم سب ماہ گندگی کے سب جیسی چیز نہیں بنا بندے بن کر زندگی گزارنے کا نام اب ہے اور بندگی کسی طرح سے ان کو جتا دوں اور آسان کو اپنا لینا اور آسان کا اپنانا کیا ہوگا تو والے آسان ہوں گے اس بات والے آسان دین جو ہے لا کلاس کن ایک حقیقت یہ کنیا ادیت یہ کنٹینار ہے یہ کمرے حقیقت ہے یہ کلیان انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے اور انسان میں حقیقت ابدیت کو پیدا کر دیتا ہے انسان میں یقین کی مایا کو پیدا کرتا ہے ایمان کی مایا کو پیدا کرتا ہے انسان کے اندر سے ان تمام تفاقتوں کو روایتوں کو جو ہمارے سب حق کے راستے میں حائل ہوتی ہیں ہٹا دیتا ہے اور انسان کو بغیر بغیر کسی ہدایت کے بغیر کسی ہزار سے سیدھا پورا کتاب پہنچاتا ہے آپ کی سنا ہوگا سدائے لکھ میں آتا ہے الا اللہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کے سنگھ کے درمیان کوئی بھی کی نہیں ہوتا کلمہ خود نہیں پہنچا سکتا جب بھی پہنچا ہے پڑھنے والوں کو بھی پہنچا دیتا ہے اگر پڑھنے والا حقیقت کے ساتھ اسے پڑھ کلمہ صرف الفاظ کے لحاظ سے پریش نہیں کرتا الفاظ کے خلاف لحاظ سے اونچا نہیں کرتا بلکہ کے پڑھتا ہے اور پڑھنے والوں سے اوپر حاصل چلا جاتا کرنے کی ہر پرواہ جاتے رہتی ہے کرنے کی ہر پرواہ کفاس کے پردوں کو پھیل دیتی ہے کرنے کی ہر پرواہ خدا کے انسان کے تعلق دیتی ہے کلمے کی ہر پرواہ انسان کے اندر خدا کی روحانیت کے ایک ایک اندوڑ دیتی ہے اور انسان کے اندر انسان کے اندر خدا ان کو خوبصورتی اور سیت کے تصاویر کو پیدا کر دیتی ہے انسان کو یہ بتا دیتی ہے شریمان لالیاہ کی تین شریمان کا کلمہ اللہ ایمان کا کلمہ ہے لا دوائی ہاسپیٹل اللہ یقین کا کلمہ ہے میں نے جتنے تبدیل دوائی ہاسپیٹل بہت ابھی یہ فتم اور کیا ہے لا دوائی لا ڈائدہ ہے اللہ کیا ہر ہر گھر پہنچ کر جانا ہر گھر پہنچ کر جانا ہر گھر سے تصویر کے آگے سے ہٹا لینا ہر غیر پلنا ہو جائے اور ایک خدا کی بتا نکاح میں ہو ایک خدا کا جمال تمہاری نکاح میں ہو ایک خدا کا کمال تمہاری نکاح میں ہو اور خدا سے پلنے کا یقین خدا سے بننے کا یقین خدا سے عزت کا یقین خدا سے جنت کا یقین خدا سے لینے کا یقین تمہارے دل کی صرف بن جائے کلمہ زبان کے دور کا نام نہیں کلمہ زبان کے دور کا نام نہیں مومن کے دل کی صرف کا نام ہے مومن کے دل کی صرف کا نام ہے کلمہ انسان کے دل کے اندر اترتا ہے اور انسان کے دل کو اگر کو دل ہے دل بنا دیتا ہے دل کو دل بنا دینے والا بھی کلمہ ہے دل پتھر کی تک وہ دل جب پتھر کی طرح جب لہر کی کتاروں کی طرح سخت ہوں جو کنیا بڑی پر آئے گا اپنی حقیقت کے ساتھ آئے گا ان کو اس پیدا کرنے کے اندر خدا نے جنتا کے اندر اپنی تمام کے دماغ میں اس طرح کا جس سے میں نے ہری اللہ کو لے لیا اس میں خدا کی دنیا بات کو اپنے اندر سمجھ دیا اس کے اندر حقیقت آئی اس کے اندر یقین آیا اس کے اندر خدا کا قرض آیا اور جہاں خدا کا قرض آتا ہے خدا کی قسمت کھلتی ہے تو جہاں خدا کی رسمت آ جانا کرتی ہے عصمت نکل جایا کرتی ہے جہاں خدا آ جاتے ہیں محبت نکل جایا کرتی ہے جہاں خدا آتا ہے خدا کے عمارت کی بجانے ختم ہو جایا کرتی ہیں جہاں خدا آ جاتا ہے انسان کے بعد خرچتی تمام فیصلوں کو ختم کر کے پورا رائے حق کے لیے اپنی جان وہاں کا کتنا کرنے والا تمہیں ہاں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کو لے کر آئے وہ کتاب بہت اپنے اندر لاکھ لاکھ اتنا سے دنیا پر کاشوں کو سن ہوئے ہوئے اور اس وقت محمد فسم کی سے وہ کتاب ظاہر ہوئی تو سنت نبی بن گئی اور محمد نسل کے آواز بن گئے اور جو اللہ اللہ کو لینا چاہے گا جو قرآن کو لینا چاہے گا اس کے سوا اس کے لیے کوئی دوسرا کا رابطہ نہیں ہے کہ محمد نسل کی بات کو اپنائے اب محمد فصم کی بات کو اپنانا ہے محمد لسلم کی بات کیسے اپنائی جائے ہم بات کیسے اپنائی جائے گی اور وہ طریقہ محمد ہم کا سے اختیار کیا جس ذریعے سے امت کے اندر وہ آمان ہوتا ہو جائے جو قرآن والے آمان ہیں وہ طریقہ کون سا ہے جس طریقے کے ذریعے سے انسان خدا کی جات سے لینے والے بنے اور انسانوں سے والے بنے یہ چیز ہے جس سے جو ہے طریقہ طریقہ ہم کا ہاتھ دو جملوں میں یوز کیا جا سکتا ہے کہ اپنا محمد ایم کے طریقے سے اپنا کر کی سدنا کو اختیار کر کے خدا کے یقین کو اپنا کر اب دیت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ خدا سے لینے والا بنتا ہے اور انسانیت کو دینے والا بنتا ہے دو کام ہے مومن دو کام ہے مومن بندہ بننا بندہ بننا اور بندگی کے کے طریقوں پر آ کر خدا کی بات سے حاصل کرنا انڈیا سنا کو انڈیا کرنا چاہیے اب خدا سے ہونے کا طریقہ ہے زندگی سے ہونے کا طریقہ ہے دیکھو دنیا میں جتنے بھی طریقے رائے ہیں اور جتنی بھی محنتیں ہوتی ہیں انسان محنتیں کرتے ہیں کچھ منافع حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے لیے ہر محنت ہوتی ہے تاج دکان کی محنت کرتا ہے تاکہ تجارت راستے سے کے منافع کو حاصل کر لے مدارے ضرورت کی محنت کرتا ہے تاکہ درخت زراعت کے راستے سے کچھ حاصل کر لے لازی ملازمت پر محنت کرتا ہے تاکہ ملازمت کے راستے سے کچھ حاصل کر لے ہمیں اپنی وقت محنت کرتا ہے اور محنت کے نتیجے کے طور پر ایک دن کے روپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی حکمت نے اس دنیا میں بچے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ان امیر راستوں کے علاوہ ایک خصوصی راستہ اپنے والوں کے لیے سوچتا ہے ایک خصوصی راستہ اپنے والوں کے لیے سوچتا ہے تو وہ راستہ ہے حقیقت کا راستہ یا تمام چاہے برج دار چاہیے ہم پہ بڑے بچے کرتے ہیں اور تعلق انیا سے جو ہے اللہ کی مدد جو ہے وہ ابدیت کے وہ ہے بغیر ابدیت کے خدا کی بات سے مدد نہیں آ سکتی مدت نہیں آ سکتی خدا کی بات سے کا طریقہ ابھی ہے اور صرف یعنی ابدیت کے کمالات انسان کے اندر آئیں گے انسان پر فاصلہ اور ابدیت انسان کے اندر ابدیت بنتی ہے دو چیزوں ایک دن والے آمار اور ایک چشم والے آمار جن کے اندر یقین کی کپج اخلاق کا کمال اور خدا کے قدوس کی دانت سے کمنے کا یقین اور خدا کے ہونے کا یقین خدا کی تعلیت کا یقین خدا کی قدرت کا یقین خدا کی جملہ کتاب کا یقین جب انسان کے دل کے اندر اترتا ہے تو وہ حقیقت کر کر انسان کے دل کی صرف بن جاتا ہے اور انسان ایسے ہی سمجھنے لگتا ہے جب خدا سے ہوتا ہے تو وہ یقین حقیقت کے روپ پر آیا لگتا ہے انسان جب بھوکا انسان اپنے پیٹ میں بھوک کو محسوس کرتا ہے ایسے یقین والا انسان خدا سے ہونے کو اپنے پل کے اندر کس طور سے محسوس کرتا ہے خدا سے ہوتا ہے خدا سے نہیں ہوتا اور اس ایمان کے نتیجے کے طور پر سراشن پیدا ہوتا ہے اس ایمان کے نتیجے کے طور پر تک مردا پیدا ہوتی ہے اور اسی کے نتیجے کے طور پر جتنے بھی انسان کے دل والی آواز ہے سب کے ساتھ ساتھ ہے ہیں پر ایمان کی ہے ہیں پر ایمان کے ذریعے سے کمر کی سمجھ نہیں دنیا یہ اجیگت کی دنیا ہے یقین اجیگت کی دنیا ہے اور اس کے درد بار کا نام اس کی ساتھوں کا نام آدھار ہے جو انسان کے کس صرف جاتے ہیں انسان کے صرف آپ آپ کو ایک عمل دیا گیا آپ کو ایک عمل دیا گیا کسی مناسب کا اتر آپ کو ایک عمل دیا گیا کسی نماز کا اب آپ نماز کا چاہیں گے اب نماز کا ایک ظاہر ہوگا نماز کا ایک باقی نماز کا ایک ظاہر ہوگا ایک نماز کا باقی ہوگا ایک نماز آپ کے ادا سے آباد ہو رہی ہوگی اور ایک نماز آپ کے دل سے آباد ہو رہی ہوگی اگر کھل والی نماز آپ کے پاس نہیں وہ صرف صرف والی نماز ہے تو حقیقت کے لحاظ سے آپ نے نماز کا رقم عطا کر دی حقیقت نماز سے آپ نے جو آپ اپنا تم نے ہٹاس کروایا یا طلاق عمدہ بہرومی پل کوئی نماز ہوتی نہیں جب تک کہ دل حاصل نہ ہو اگر دل غائب ہے تو نماز نہیں ہوتی دل میں نہیں تو خوشی میرے نہیں جب تک خدا سے راجی اور کی شکتی نہ ہو تو انسان کے اندر خوشی تازہ نہیں ہوتا تازہ نہیں ہوتا آئی پیدا تازہ نہیں ہوتی ایک کام تازہ نہیں ہوتا نماز کی جان تازہ نہیں ہوتی جب تک کہ حضور پیدا نہ ہو تو اب نماز کا اندر جو ہے یہ نماز کی حقیقت ہے اور نماز کا پہلے جو ہے وہ نماز کا جسم ہے اب اگر نماز اپنے محل پر آ جائے تو آجائش کو نماز کا دل بھی بنانا ہوگا اور نماز کا جسم بھی بنانا ہوگا نماز کے اندر آپ کو اپنے دل کو بھی سراپت کرنے پر کرنا ہوگا اور اپنی جان کو بھی سراپت کر انکشے کرنا ہوگا تھا تمہیں یہ رہا تھا کہ جس طور پر ایک مناسب کامل ہے جو کہ راشن کا بات ہے راشد کا راس ہے تمام عبادت ان کی جان ہے تمام عبادت کو ان کا سر ہے اور خدا کے لیے ان کا ایسا طریقہ ہے کہ نماز اگر قائم کری جائے نماز اگر قائم کری جائے تو کو پہلے ہم نے والے میں دوستی چلی ایک تو کے متعلق اور وہ کیا ہے خدا کا یقین سمانیہ سے خلق ہے اگر نماز قائم ہو جائے تو انگلت کے لحاظ سے خدا کا یقین سمانیت ملتی ہے اور سر کے لحاظ سے بہت چیزیں ملتی ہے جس پر پوری کی پوری اٹھائی جائے یہ مشکل حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ کیا ایک کو کہتے ہیں کیا اور دوسرے کو کہتے ہیں کو جو حاصل کرنے کا خدا کی سے حاصل کرنے کا اس سے والا حقیقی اس سے حاصل کرنے کا طریقہ ہمارا ہے فرمایا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو ایسی آبادی میں ایسی جگہ پر آواز کرتا ہوں کو ضروریت جباد غیر کی انتویت محرم سلا ایک بار میں اپنی اولاد کو وہ آگے گیا اس زمین میں آباد کرتا ہوں تاکہ تاکہ یہ نمازوں کو قائم کریں اگر ان کی نمازیں قائم ہو جائیں تو پھر کیا کر آئیں گے ان کا کام ہوگا نمازوں کی یہ کام ہے نمازوں کو قائم کرنا اور تیرا کام یہ ہوگا ہر پھل اس کا کرنا اتنا ہی اور بہت اچھا میرے سما رہا ہے پھر شاید کرے گا پھر اور ہر لوگوں کو دلوں کتنا حق کو ڈال دے انہیں ذریعہ پتا کا سرما ان کا ربیہ پتا کا فرما لوگوں کے دلوں میں ان کا کو پیار ڈال دے ان لوگوں کا محبوب بنا دے لوگوں کے دلوں کو تیز کرنے کے دلوں کی طرف لے آ اور پھر یہ کہ سب سے ہے یعنی ہمارا ان سے اللہ کو سال کا ہے تو اقامت کے تلا دے ہاتھ دنیا کی تمام محسوس کا جو ہاتھ دنیا کی تمام محنتوں کا حاصل ہے یعنی قسمت کا مل جانا دکھ کا مل جانا کہے اکاؤنٹ استعمال کھل جائے تو اپنا مجھے کسی پتا بس میں یہ کہہ رہا تھا یہ ایک امر اور یہ امر خدا سے لینے کا امر نماز کا امر خدا سے لینے کا امر ہے اور محمد مستوں کی جانچ سے نکلا ہوا ہر امر خدا کی جانچ سے لیتا ہے اور خدا کی جانچ سے بھی ہے اور دنیا والے آہار کچھ نہ کچھ انسان کو اس دنیا کے ملا کے اگر چاہے تو دلا دیتے ہیں لیکن دن والے آماد انسان کو دلاتے ہیں تو وہ ایسا نہیں دلاتے جو آج نئے ایسا ختم ہے دن والے آماد بھی دلانے والے ہیں دین والے آواز پر بھی ملا سکتا ہے لیکن دین والے آواز بھی نہیں سکتے کہ آج تمہیں مل جائے تو کل ختم ہو جائے دین والے آواز پر جو ملے گا جہاں بھی ملے گا موت کے تک بھی ملے گا قدر بھی ملے گا فصل بھی ملے گا میرا بات سے چنتا کر دین والے دائمی چیزوں سے دلانے والے ہیں دین والے احمد خدا سے ملانے والے ہیں دین والے احمد خدا کی رضا انسان کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں اور دین والے دن دین والے آمار جب انسان میں چنتا ہو جاتے ہیں تو انسان خدا کے لوگ ملایا ایسا بنتا ہے کہ اس کے اس اللہ کی صحیح سی کے راستے میں کوئی چیز کسی وقت کسی موقع اور کسی مسائل پر حائل نہیں ہوتی جو لوگا چلا جاتا ہے تو کوئی نفایت لیتا ہے یہاں تک کہ آپ رب میں پہنچتے ہوئے جنت کے انعامات کا لینے والا بنتا ہے وہ جنت کے انعامات یہاں تک کہ خدا کی وزار کو خدا کا ادا یہ تمام ہی انعامات کا نتیجہ دیکھتا ہے جو کہ ہمارے دنیا ہے یعنی ہم سکل کے آمار جس نے اپنا لیے اس کا خدا کی کی اس عالم میں بھی مزدور ہو گئی کے ساتھ کے لیے یہ چیز ہو گئی سب مشکل کے لیے وہ سب اللہ پہنا بھی کر سکتے ہیں کہتے ہیں سنا ہوگا سنا ہوگا جمع کرنا کرنا کرے گا آپ مسئل کر وہ نہیں مطلب آپ کا تمام آمدوں کے لیے رحمت کرنا دیکھا ہے آپ کی رحمت کیا ہے آپ کی جانچ میں سے رکھ رکھے آپ کے آمار کی ہر رکھے جس نے آپ والے آمار کو اپنا لیا تمام آن دنیا کرے گی ہر زمانے میں ملے گی ہر مقام پر ملے گی قبر میں ملے گی ملے گی موت پر ملے گی اور فراق پر ملے گی اور بدل آباد پر اللہ کی رحمتوں کا میرا اور اللہ کی رحمتوں کا لوٹ بھرتا چلا جائے گا اور ان رحمتوں کی میریت بدلتی چلی جائے گی اس آرم میں جو رحمت انسان کو مترقی ہوگی تو انسان کے دل کو سماہیت ملے گی انسان کا دل خدا کی جات پر مترقی ہو جائے گا انسان کے اندر انسان اللہ آ جائیں گی تو انسان خدا میں آباد کرنے والا بن جائے گا اور موت کو جب جب رحمت کے ہوگی اور دنیا سے ہوتے ہوئے یہ کے ہو جائے گا یہ تو سب سے بڑی محنت ہے اس کو سب سے نہیں بڑی مہمت اس دنیا سے جاتے ہوئے ہمارے ایمان کے پاس ہو جائے جگہ سے میرا زندہ ہے اس کے دل کی حقیقت اس کے دل کے اندر ہے اس کا ہی اس کے دل کے اندر پھیلا ہے تو وہ پورے کے پورے دوست ہے پھر ان کے کسی کے یقین کے ساتھ دنیا سے جانا ہے تو وہ سمجھ رہا ہو کہ میرے لیے کامیابی کا راستہ کھل گیا یا تو کچھ آیا پیار کرا صحابہ کیا تھے صحابہ نے ایک محنت کی صحابہ نے یقین کی ایک محنت کی آمار کی ایک محنت کی صرف پہلے پر نہیں کی تھی اپنے پر کی تھی پہلے پر کی تھی وہ محنت کے نتیجے سے اس اندر سے ایمان اترا تھا ایک یقین اترا تھا اور ایسا یقین اترا تھا جس یقین کے آنے کے نتیجے سے تو ان کی حقیقت کے لحاظ سے آخرت کو محل مہنگے کام کی سہارا کے واقعات میں نے کہا موت آئے اور ایسی موت آئے کہ مرنا زندگی سے زیادہ انسان کو ہوتا ہو انسانوں میں منہوں نے جا کے دیکھنا کہ ایک قدر سندر میں ہوئی لوگ آپ کو ہوا انسان یہاں سے آئے لوک انسان کے لیے ہلاکت نہ ہو لوک انسان کے لیے زندگی سے کے ہو جائے ایمان کے نتیجے پر ہوتی ہے یہ صحابہ کے وقت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ تیر لگتا ہے کھانسی چیز کا تیر آتا ہے اور دن کا تین تین سے جاتا ہے اور جو پیا صحابی کی دباؤ سے نکلتا ہے کس طرح کی تعداد جواب سے پسند میں کامیاب ہوگا سننے والے کہتے ہیں یہ لوگ کیسے وقت ہے کہ جس میں میٹھا بھی جھوٹ نہیں بولا سکتا یہ کیا بات ہے کیسے کامیاب ہو گیا ہم نے تو دیکھا کہ خون کا سدھارا جس کا سینے کا جتنا جس کی زندگی ختم ہوئی اور یہ سوچنا دل کا ختم ہو گیا اور یہ سوچتا ہے کہ رب کہہ رہا کہ سچی میں کامیاب ہو گیا ان کا کیا ہے انگلینڈ جب آتا اور انگلینڈ کا ہی دلوں کے اندر آتا ہے دنیا کی حقیقت ایک سے برابر انسان کے سامنے نہیں ہے یہ دنیا اپنی تمام مس کے ساتھ اپنے تمام اپنی تمام شہرات کے ساتھ اور اپنی تمام حقیقتوں کے ساتھ انسان کی نگاہ میں پورے سخت برابر کی وقت نہیں رکھتی انسان دنیا میں رہتا ہے خدا کے حکم کی صاحب میں رہتا ہے خدا نے رکھا ہوا ہے تیاری کا محل ہے تاکہ میں زندگی موت کے بنانے کے لیے زندگی موت سے بنانے کے لیے ہے زندگی موت سے بچنے کا نام نہیں بلکہ زندگی موت سے بنانے کا نام ہے صحابہ نے زندگی کو بنایا صحابہ نے زندگی کو بنایا اور موت کے لیے بنایا اور موت کی اس کی تیاری ہو گئی حضرت عمار اتنے یاسر عمار اتنے یاسر صحابی اور کیسے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے چار صحابی نہیں تھے یعنی جب چاند شروع میں آیا تو چوتھے اگر صحابی کا نام لیا جاتا تھا تو یہ ہمار ہوتے تھے اور جب پانچ ہو گئے تو پانچویں اگر تھے تو یہ امار یعنی اتنے پرانے تھے کہ چوتھا یا پانچ نمبر تھا اس کے پاس اب یہ اللہ کا بنتا اپنے آپ ایمان نام سے پکا سکتا کتنی پوچھ پر تالا کرتا اور ایمان کو اپنے اندر اس طور پر لے لیتا کے طور پر لے لیتا ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا کہتے ہیں کہ انار ایمان کا لگا لگ بھرا ہوا پیالہ ہے اگر یہ پیالہ ہوتا تو انسان پر فرمایا کہ انار کے نقصان ضروریت ہے کہ دانوں کے نقصان نقصانوں سے ایمان کی فیوچر کا حاصل کر رہا ہے اور ایمان حاصل کیا تھا کیا کیا حاصل کیا سو میں آئے اور نہیں کوئی فرق نہیں ہوتا اپنے آپ کو کہیں سے پر ڈال رہے ہیں اور کہیں پانی میں کشتی کھا رہے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ وہ خدا بھاری زبرد لگتی تھی یہ محمد کا طریقہ وہ آیا جو اتر چکا تھا وہ نہیں نکلا سکتا تھا میں نے اپنے آپ کو کیا بیان کر ہر محل پر ہر جگہ پر محمد مسلم کے زمانے میں جس مقام پر رکھے تھے امار ح کوئی نہیں ہے تو لیے سے کروں اور میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں انہوں نے دین کے لیے مشقتوں کو نہیں اٹھایا تو انداز ایکشن ہے اور ہے پرواز بھی ہے اب یہ تین پانی میں کسی کا طرف کیا کبھی پانی میں دی جا رہی ہے کبھی بڑے تلاقے لگائی جا رہی ہیں کبھی کھڑا کر کے کھٹکا دیا جاتا ہے تو کھیل دیا جاتا ہے اس تین ادھر سے ندی پاک قسم کا ادھر ہوتا ہے تو آپ وکالت کے اچھے کہتے ہیں اس سے اس اللہ سے ان منوری کا تمہیں جمیاں تمہاری بات وہ کے ایک یہ قبضہ آیا جس سے موقع دیکھیے حضرت انار چھوڑے لوگ سب اسی میں پاپ کرتے مارتے ہیں پر انار کے سب پر بات اور چاہتے ہیں کہ انار فکر نہ کر لگتا نہیں مجھے مارے گا تیرہ سن بات ہوگا جائے جو کہ باغنی کا گروہ ہے وہ مارے گا تو ابھی مرنے والا ہے کتنے پیار کی بات کرتے ہیں نیمتوں کو بتاتے ہیں پھر یہی انوار ہے جس وقت میں پاک پیسن کا زمانہ ختم ہوتا ہے ختم ہوتا ہے اور ختم ہو جانے کے بعد پھر جگہ ابھی رضی اللہ ہے عنہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو ابھی بتا تو جنگ ہوتی ہے اب جنگ ہوتی ہے ان کے جو کہ ہے اور ان کے نیچے کا دعویٰ کرنے والے اسلام میں سب سے پہلا جمع جس پر تمام صحابہ اکٹھے ہوئے یہ اس یعنی جو کسان ہے اس فصل کر دینا ہے اس سب کا جو نبی اس کا دعویٰ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پر اجماع صحابہ ہے پہلا اجماع احمد اس چیز پر ہے کہ جو نبی کا دعویٰ کرے گا اسے قتل کیا گھر ہے اور مقابلہ ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے تو ایک جگہ پہنچتے ہیں ایسی چار آدمی تعلیم میں گزرا تھا ہم تک امار اتنی لاتے اور دو صحابی اکٹھے ہیں چار آدمی ہیں چار آدمی ہیں اور مسلمانوں کے سطح انہوں نے انتہائی سب حملہ کیا کتاب ہے وہ تبدیل میں انتہائی سب حملہ کیا سب سے پہلے دکھ بن السکر نے کہا کہ دیکھو کہاں بھاگتے ہو کہاں بھاگتے ہو کیا محمد فصل کے بنانے کی آتی جنگ کیا کرتے تھے اور زمین میں بڑھا کے اور اپنے پانی کو اس میں ڈال دیا ہاں؟ تو اس کا پیچھے نہ جا سکتے ڈال دیا اور کہنے لگی فون ہے جو میرے ہاتھ سے بیٹھ سکتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے آتے ہیں اب جو بھی نیڈیا آتا ہے اپنے اوپر بات کو روکتے ہیں روکتے ہیں یہاں تک کہ جو تمام دوسرے ہیں اتنے ہی دیتے وہ بھی سب آ کر امداد کر سکتے ہو جاتے ہیں ایک سرکار آتی ہے اور ان کا کام جو ہے کرتا ہے کام ان کا دل کرتا ہے اور آپ کو لٹک جاتا ہے کام کو پھینک دیتے ہیں بعد میں کسی شخص نے کہا ایک ایک کام والے کسی نے پہنچ کے پہنچ کرتا ایک ایک ایک کام تو کام لگے یعنی میرے تو کام لگے یہ مجھے کام کی گالی دی ہے جو میرا کام جان دیا ہے اس سے زیادہ آپ جو ہم اللہ کے راستے میں سب کر جا سکتا یہ کام جنت سے پہنچتا تھا اس سے مجھے پانا بہرحال میں رہا میں رہا تھا کہ پوری ہمت کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ لڑتے ہیں اب میں بات کر رہا ہوں

اچھا دن ہوگا کہ ہم اپنے دوستوں سے جان ملیں گے یا ہم اپن سے ملیں گے اور ان کے ساتھ سے جان ملیں گے یہ زندگی کی کوئی زندگی ہے کہ جتنے بھی ہم زندگی کو گزارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کتنا اچھا دن ہوگا کتنا اچھا دن ہوگا کہ میں موت پر گروں گا جو موت مجھ پر آ کر گرے گی موت کو میں نہیں ڈرتا اے موت آ جا اس کے اوپر آ جا جو کہ تیری تلاش میں ہے وہ پیاس اور شراب کے شراب کے اعلیٰ پیارے اور سندر پیارے کے لیے جیسا تو اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے میں اس سے زیادہ تیرے لیے بے ساتھ ہوں تو سب آئے گی تو مجھے میرے لاہی محمد کا سب کے ساتھ ایک چیز ایک یقین تھا جو یقین پھیل چکا تھا کہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے اور یہ زندگی ختم ہوئی تو خدا سے محمد ختم کی جنگ ہو گئی جو کی جنگ ہو گئی اور یقین کا یہ حال ہے یقین کا ایک حال ہے کہ ایک نا سپاہی آتا ابھی اب کا نیو سے روا دیتا ہے اور کیا سڑا نہیں کرا کوئی کیا حرام ہے تو اس طرح سے آسان کر رہا کہ محمد رسم کو کوئی پیغام دینا ہے تو دوسرے میں کھا رہا یقین تو یہ تین ہے میں جا رہا ہوں محمد پسند کے پاس کیا ہم ہے تو پہنچا دیجیے انگریزا کو کیا یقین انگریزا کہتے ہیں میں تمہیں کیا کیا تھی ہوں محمد سکون سے ملنا میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ اللہ ہمت کی طرف سے آپ کو بہت ہی انتہائی جگہ تھے جو آپ کی محمد کے ساتھ وعدے کیے تھے یہ ایک وعدہ پورا جاتا ہے اللہ کا بندہ تو جا کے فیل ہو جاتا جاتا ہے جا کر صحیح نہیں جاتا تو یہ صرف سارے تین اور تمیر کے حالات کے حالات یہ سب سے تیسرے آنے والے ہیں جن جیتیاں نے ہمیں تین آدمی بتا دی جن جیتیاں میں جیتیاں میں ہمیں بھی کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے بتا دیتے ہیں تین کے بات آپ دیکھ لو تو ہمارے نہ جاؤ تین تیسرے آنے والے کیا کیا کیسے آگے کہتے یعنی اسلام دین سوال کی تو کوئی بات ہے نہیں

محنت کی کی گھاٹی کو پار کرنا پڑتا ہے سب کی کھاتی اور جیلت کی رہی سے اور کچھ سے کرا کچھ ہفتے کو کام کرنا پڑتا ہے اور کچھ دن کو اس میں کرنا پڑتا ہے یہ دین والے کام جو ساری سلو ہے جو کہیں جنر لوگ ہے ہر وقت اپنے اوپر چڑھتے رہو پیتے رہو آہار کو لیتے رہو اور آہار کو لے لے کر لوگوں کو دیتے رہو تو کر رہا تھا یہ پچھلے آنے والے کہا جو پرانی کی مریا یہ تو چاند میں مریا سے پچھلے آنے کا مراد اس کو کی وہ اور سچان ہے اچھا نام ہے ان کے بھائی کا ابھی جان کے بھائی یہ دونوں بات نہیں

اور سوائے ستی سے سوائے تو نہیں تھے جس میں کہ ڈرتے ہیں طاقت اتنا ہے تو ستوار ابھیچار کو بھائی اس وقت تک ایمان نہیں لائے ستوار ہسپتال کو چاہتے ہیں کہ اے ہسپتال اگر آج تیرا بھائی جان کا ابھیچار زندہ ہوتا تو وہ چیز کو برداشت کر لیتا ستوار کہتا ہے ہسپتال کہتا ہے اور دونوں نے پھر سن کر کہا کاش اس دن کے پیڑ پر ہم مر گئے ہوتے کا لگا تو چلا اس کالے پنکھے کے کالے کی چھت پر چڑھ کر ہم پکارتے ہوئے سن ایمان نہیں لائے تھے اب ایمان نہیں لائے فتح مکہ کے جب فتح مکہ ہوا تو خدا نے ایمان دے دیا تو دین والے ہو گئے تو پھر یہ سب کا وہ ہے کہ کس وقت کہ ہر جدید کی جنگ کا مسترا ہوتا ہے پر ہم بلاتے ہیں ہر کسی مسئلے کے لیے سے بچنے کے لیے کہیں کو بلانے جو احتیاط ہے اب اختیار اللہ تعالیٰ نے سفان اور اپنا جو جہاں اور یہ ہتھیار جو تھے یہ بھی پاس بات نہیں تھے بڑے لوگ تھے بڑے سے جو آتے ہیں ہم لوگ جو ہوتے ہیں مجھے ایسے تقریب کے پاس ہوتے ہیں تو بعد میں یہ ہے کہ سب کے لوگ بیٹیوں کو جھاڑتے ہوئے آگے جاتا ہے اس کو یہ کیا تھا سکتے ہیں کہ جہاں بھی جگہ بھی جاتی اور یہ کام ہوتا ہے کہ سارے دماغ سے نکلتی نہیں تو جب تک پانی نہیں نکلتی اور کیا ہاں، اپنے کو کے مطاب میں کرنا ویسا چاہے یہ آئے تو وہاں آگے بھائی حضرت عمر تو حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ ہوں اور جو بھی آتے سدا پانی کرنے والا پیتا پیتا جس نے کہ اسلام سے اپنے کو توڑا تھا پر اپنے بھی ہاتھ مد دیتا تھا ایک ایک کو بلایا ابھی چہر آ گئے اور اب سما آ گئے ابھی فلاں آ گئے فلاں آ گئے آ گئے سب آگے یہاں تک کہ ہوتے ہوتے جی پی ایم پہنچتی یہ سب جیسے یہ سب میں جی پی ایم پہنچ گئے تو گئے اور کہنے لگے کہ اور ہمیں شریر اور ہمیں ضرورت ہے امت نے کہا میں نے تمہیں شریر نہیں کیا میں نے تمہیں شریر نہیں کیا اسلام نے سب کو ایک وقت میں پکارا تھا تم خود پیتے ہوئے اس لیے پیچھے کرتے اب بھی راستہ ہے وہ بہت شام کا میدان ہے بہت پیچھے راجستی جہاں یہاں آگے اٹھتے ہی اکرما اجنبی جا رہی اللہ تعالیٰ اکرم اٹھتے ہیں اور ساتھ ہیں ساتھ ہیں ساتھ ہوتے ہیں سبان کو سبان کو اسی طور پر یہ چار آتی ہے سبان ہے احسان ہے اور یہ نکلتے ہیں جاتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں یہ نہیں جب مفت میں تاکہ جنگ ہوتی ہے پھر جب مفت جنگ بہت سخت تو اب اپنا اتنا جہاں ربی اللہ تعالیٰ ابو چار سے دیکھو یہ اللہ کی نے ایک رخ پر تو دیکھو ایک رخ پر دیکھو کہ محمد صلی علیہ سنگھ چاہتے ہیں کہ ابو تعلیم لیا اللہ طالب ایمان لیا تو اللہ کہتے ہیں تو اللہ تلا صاحب محمد بلا سن اللہ دے ہم لگی حلق ندی کے بغیر کسی کو تالے مان لیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ چاہتی ہوں ہدایت نہیں دے سکتا جسے جسے چاہے ہدایت دے ایک یہ مقام ہے اور ایک دوسرا مقام ہے کہ حضرت خلیم جو ہے ابراہیم خلیم ان کے پاس سرشتے آتے ہیں اور جانے والے ہوتے ہیں تو ہمیں تباہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم جو ہے سکتا ہے ان میں ہی ہم حریف بہت نرم دل اور بہت بات ہے کہنے لگے ہم نے تو دیکھ لیا ذرا نے ادا کو دور کر دیا تو اللہ نے بڑے پیار سے کہتے ہیں یا ابراہیم آدھن آ گیا اور کہیں اس بات کو تو جانے گے اس معاملے میں تم نے کہا کر دیں میں کبھی نہیں جانے گا پیارا ہے پھر نہیں کر سکتے اور ابراہیم اور ادھر آ گیا اس بات کو تو جانے گی کہ اس بات کو آتا ہے جانے گے اور یہاں تو ابھی تعلق کے ساتھ وہ معاملہ سے سرسا کو تھا کو کو سب صحیح کیا اور ایسا صحیح کیا تھا اور ایسا بخش ہوئے تھے کہ پھر ان کی حالت جو تھی لیکن سسٹم نہیں چاہتے جو ان کی جس میں تکیہ ہے وہ ان کے دیکھنے بالکل ایسا ان کر دیا پاک پت کے تم کے قبند نہیں کرواتے اپنا کیسا یاد آ جاتا ہے اور وہ تعریف کو آ سے کہا جا رہا ہے اور ویسی کو نیا اٹھائے جا رہا ہے ویسی آئے تو کہنے لگی یاد یاد پیلا مجھ سے میں نے صرف کیا میں نے جمع کیا میں نے سلام جگہ کیا دوسرے کہا تمہارا کیا میرا ایمان قبول ہو سکتا ہے قرآن اس کیا ہے سے بھی جس نے قتل کیا ہے جس نے تنا کیا ہے سلاد صاحب کیا ہے اللہ تعالا من مما منا واسلہ اگر جو بھی مان لے آئے توبہ کر لیں اسلام کر لیں اللہ لے گا اب اس کے دل میں سب ہوتا ہے کہ ماں پوریا میری پکسی ہوگی تھی کہ ہاں بھائی ہوگی کہ پیسے ہوگی صرف دوسری آئی جو ہے اسلام کی آئے یا بار یادی میں اسپتال یا سکن تم یہاں شریف بچوں گیا تم نہیں ہوگا وہی یہ یعنی سارا تین عورتوں پھر اللہ کا دندا نہیں لایا اور ایمان لانے کے بعد میں نے ساتھ کرتے سنایا کہ ہو سکے تو میرے سامنے میں آیا کر کہ مجھے یہ دیکھ کر سر پیسہ لا تو نہ تین چیز اور ہاتھ آپ ملے مفت موقع پر پہنچے تو ہاتھ پھیلا ہاتھ پھیلا کے سب تینوں یہی ہو کر گرے ہیں وہ آپ بچتے ہیں نا تو ایک صحابی کے دوسرے کو پانی پلا دو دوسرے نے کہا کہ پلا دے نہیں ہم پہنچتے ہیں خالد ان کے پاس پہنچتے ہیں جب بھیجتے ہیں تو یہ تین سردار سرداروں کو بے بد کرے ہیں اپنے سے کہا کہ پیغام کو نہیں ہے کہنے لگے پیغام کوئی نہیں تو میں سوچا گیا کہ تیرا دماغ ہمارے مسئلے غلط تھا ہم کامیاب ہو گئے ہم نے جان اللہ کے واسطے وہاں کامیابی جان کے پچاس وہاں کامیابی جان کے دینے میں جہاں مار کے دوست کے لیے کامیابی نہیں کے لیے کامیابی جہاں جہاں جان کے پک میں پک نہیں تھے جہاں سے جو مقامات دیے جاتے تھے جو آگے بڑھتا تھا جو آگے سے ہوتا تھا اور عجیب عجیب عجیب چیزیں اختیار کرتے تھے جواب آپ مب آئے ایک صحابی ہے ہر سے چلا روپے یہ امبا کا بندہ جنگ میں جاتا ہے ایسے تو نیچ پہن کے لوگ تو جگہ پہن کے جاتے ہیں جب اس میں جنگ میں جائیں کمی دکھا تو ایک کمبل ہوتی تھی ہار نہیں ہار جس سے ہاتھ نہیں لیتے تو ایک گھاٹا ہوتا تھا اور گھوڑے کی سی کم نیل جاتے ادھر ادھر ادھر جیسے موت کی تلاش ہوتی موت کی تلاش میں سیکھتے تھے جیسے ہم موت سے بھاگتے ہیں تو موت کی تلاش میں سیکھتے تھے لیکن موت موت ہم جاتے ہیں پورا سکتا سے پورے سے آتی ہے دن جاتی ہے بھاگی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے جو بہادر ہوتے ہیں ان سے تو موت بھاگا سکتی ہے مزید پرائی میں یہ دونوں جو تھے یہ دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوتے ہیں ہے بھاگ نہیں ہوتے اور ادھر سے ادھر سب تک اور ادھر سے ادھر سب ہو یہ ابھی پچھلے دور رحمت اللہ نبے سال کی عمر نبے سال کی عمر ہے یہ دیرا دیرا دنیا نئے رات کسی حفاظت کو میدان جنگ میں کبھی بہت پہنچ جاتا ہے کبھی بہت تو جب میدان جنگ ہوتا ہے تو اس کا کیا حال ہے جو جا رہے ہیں نا کا سمپن بنانا پڑ رہا ہے جہاں جنگ ہو رہی جنگ ہو رہی ہے اور میدان جنگ ہے خوب میدان کا اور اس کا سارا گھر ہے دو سبق کھل جاتا ہے دو سبق ہو جاتا ہے اور دو بار مجھے وہاں چل رہا آگے بڑھتے ہیں ایمانت کو تیار کرتے ہیں اور جو خطرے ہے اس سے کھڑی ہو جاتی ہے جماعت بناتی میں کھڑے ہو جاتے ہیں جس میں دیکھتا ہے تو جس میں کہتا ہے اس سے لڑنا خدا سے لڑنا ہے اور اس کے ساتھ خاتمہ جنگ کے میدان میں جس شخص کو اپنی موت کا کچھ فکر نہیں اور سنسد کے عالم میں اسی سنان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے پڑا ہوا ہے جس کے سنان کے مسجد میں پڑا ہوا ہے ہم مسجد کا خدا کی قسم جو سنان کے ساتھ آج سنجا نہیں کرتے آج ہمارے سجدے میں کوئی سنان نہیں مل گیا آج ہمارے سجدے میں دکانیں آ گئی آج ہمارے سجدے میں لاکھ متیں آ گئی آج ہم نے اپنے سجدے کو بے کار کر دیا ہمارے کی جو سب راہی کا انتہائی عالم کا پھر جو وہ انتہائی آ رہے ہیں پھر خدا کا جو کوئی مسود ہوتا ہے کسی بھی نہیں ہوتا ہے اس کو پیسے نہیں دنیا کو کوئی خدا انواد کیا بلا تصویر کری خدا کی جو بھی بلا تصویر کرتا ہوں ہر وقت ہم بات کو سوچتے ہیں ہماری نماز نماز کہاں رہی ہمارے فلدے فلدے کہاں رہے فلدے تو ان کے تھے میدان جنگ میدان جنگ میں جنہوں نے تو پریواروں کو پائے میدان کو ادا کیا سلاد رکھنا ہی میں رکھنے کی کر ان کی نماز خان ان کے آنا خان ان چیز کیسے پیدا ہوتی یہ چیز آسم بھا سے نہیں ہو سکتی اور چیز ایک محرت کے نتیجے پر ہوتی ہے یعنی میں نے بات شروع کی تھی کہ محرت کی تھی ہم سکتے ہیں ایک خدا سے لینی تھی وہ عقیدت والی محنت اور ایک انسانیت کو دینے جو دعوت کرتی ہے اور اس دعوت کی محنت کے نتیجے پر ہمارا ہے تھا وہ صحابہ کے نتیجے کے پوچھ آج تک دین کی گاڑی کے دوست ہے آج تک دین کی گاڑی صحابہ کی جربانوں کے اوپر کام ہے محمد سفر کا رہنے کے اوپر کام ہے محمد سسل کی باتوں کے جاتوں کے اوپر کام ہے محمد سسل کی دیواروں کے نتیجے کے اوپر دینا ہے وہ محمد ستر کی آمد وہ آپ کے نعرے وہ آپ کی طرف وہ آپ کی کمن وہ آپ کی دلن انہیں آپ کا راستے میں رہنا انہیں دلوں میں بے تعلیم اور دلانے کے تین سے امت کی جانتا امت بنتی ہے اور امت بنتی ہے وہاں آمار سے بنتی ہے امت آمار سے بنتی ہے جہاں والا عمل ایک عمل ہے جو امت سے بنانے والا عمل میرے لیکن کی دعوت والے عمل کی سفارت ہے اور یہ دعوت اور عمل کی سفارت ہے کہ ظاہر سفارت ہے کس بات کی سفارت ہے ظاہر سفارت بندوں کے ساتھ محنت پر سجھ پر کرنا جس کو سب دعوے کیا نہیں ہے ہاں، اور باتوں کے لحاظ سے خدا کے ساتھ خدا کے ساتھ اس تعلق کو جوڑ لینا اس تعلق کو جوڑ لینا تو خدا کے بھائی ہے بات پھیلائے تو خدا کو دعوت کا پھر سورت دعا کا بہانا ہے جنت کا دل جو بغاوت کی حقیقت قوت دعا کا پیدا کرتا ہے کہ دعا میں جان پیدا ہو جائے تمہارا فرق خدا کے ساتھ اتنے مضبوط ہو جائے خدا کے ساتھ اتنے جڑ جائے کہ تمہارے دل کی توجہ پر اور تمہارے دل کے نام پر خدا جنر کے لیے ہدایت کے ساتھ اور جان کے لحاظ سے تو وہ نمبر اپنے اندر کی ہدایت کو رکھتی ہے لیکن جو نمبر کہیں جاتے ہیں جو نمبر کہنے کا نمبر نہیں یہ نمبر پہلے کے نمبر نہیں ہے یہ حقیقت ہے حضرت مجھے اللہ علیہ نے کئی مرتبہ اور اس میں آ رہا ہوں ان کی ایک مرتبہ میں تقسیم سے نہیں کہا ہے اشارہ کرتا ہوں ایک دفعہ بیان سے اور بیان سے ہوئے کہا ایک نمبر کیا ہے الہ الا اللہ والا نمبر کیا ہے لا الہ الا اللہ کے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی محنت کا نام لا اللہ ہے حقیقت تک پہنچنے کی جو محنت ہے وہ محنت یہ محنت میں بیان کر دیتا ہوں کہ لائے گا محمد رسول اللہ کیا ہے محمد رسول اللہ سے کہ لفظوں سے محمد رسم کی حقیقت تک پہنچنے کا سرا محمد رسول اللہ ہے اور بکول حضرت حقیقی اللہ علیہ سے فرمایا اور خود ہی جب سب نے لکھا تھا کہ دیکھو محمد رسول اللہ کیا ہے اپنے والی زندگی دی جی جاتی ہے اور محمد رسم والی زندگی دی جی جاتی ہے اسے محمد جی بولنے کا نام نہیں بول نہیں جائیں گے اللہ الحمد اللہ خاتم تحت کافر بھی زبان پر بولنے کو لا سکتا ہے کافر دوسرا تو نہیں ہوتا کافر بھی کلمے کے بعد زبان کو لا سکتا ہے لیکن کلمے کی حقیقت پر پہنچنے کی نہیں کا نام لا اللہ حقیقت کا محمد رسول اللہ کرنا پسند اسی طرح سے فرمایا سلاد کیا ہے نماز کا نمبر کیا ہے نماز کے لفظوں سے نماز کی قیمت حقیقت تک پہنچنا ہے کہ تمہارے اندر محمد وسلم والی نماز کی جھلک پیدا ہو جائے نماز تمہاری کام ہو جائے اور اگر نماز تمہارے لیے تمہارے اندر کی حقیقت کو پیدا کر دے تو تمہارے آہار کے نتیجے پر اور تمہارے معنی کے نتیجے پر خدا بند پوری حقیقت کے لیے ہدایت کے ساتھ نماز جیسا سب سے بڑا آمد ہے خدا کو سب سے زیادہ بڑا نماز کسی ہے نمبر ان کا کیا لڑکوں کو پڑھ لینا یا سن لینا نہیں ہے جو اگریب جو متوقع تینوں نے ایک مطلب ہندوستان کا ہندو نے تو سن کیا سن اڑتالیس کا استعمال سمایا دیکھیں اگر آپ ان کی عظمت آ جائے تو امن کا دروازہ کھل جائے آپ ان کے لفظوں پر محنت ہے اور یہ بھی بہت کی محنت ہے لیکن ان لفظوں کی محنت سے حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو محنت ہوگی وہ یہی سا بنتا ہے محنت نمبر ہے لڑک نمبر نہیں ہے دور نمبر نہیں ہے توتا بھی کہہ لیتا ہے لا الہ الا اللہ توتا بھی کہہ دیتا ہے تو یہ ددا کر لیتا ہے لیکن توتے کا کیا دینا وہ حقیقت نہیں ہوتی یعنی ان کی حقیقت تک یعنی ان سے محنت تک پہنچنا ادب کے ذریعے سے اس کا نام ہے کیا یہ دشا میں ہے اور ذکر کیا ہے ذکر الفاظ ذکر سے حقیقت ذکر تک پہنچنے کا نام منظر ہے ذکر کیا ہوا یعنی وہ حقیقت خدا کے دیہان کی وہ حقیقت کہ تمہارا دل ہر خدا ان کے کو تم کرے تو تم گویا کے ہر امت خدا کے ٹائم میں آگے اور نہ ہوتے ہوئے خدا راستان کے چلنے والے بنے تو جن چیزوں کو خدا نے روکا ہے ذکر حقیقی تک پہنچنے کا نام ذکر کا منظر ہے اور ذکر حقیقی کسے کہتے ہیں دل میں خدا کی لگن اور دل ایسی سنا جائے تو اس کے سوال کسی کو پاؤ دیکھنا چاہے تو دیکھو نہیں پڑھنا چاہے تو پاؤ نہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر تمہارے اندر اور ہماری اس طور پر بچ جائے کہ تلو کی عظمت کی بنا پر ذکر کی عظمت کی بنا پر تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ اور اسلام کیا ہے اسلام لفظوں کا نام نہیں میرے ہاتھوں کا حمد اللہ نے ایک مسئلہ سمجھا کہ دیکھو اسلام اس کا نام نہیں تو قرآن میں آتا نا تو یہ تین کا اسلام کرو حضرت رحمت اللہ علیہ سمجھانے لگے کہ دیکھو جو تین کے سر تک تو ہاتھ پھیرتے چلے جاؤ تو یہ تین جو تین اس کے سر حدیث میں آتا نا تو یہ تین کے سر پر ہاتھ پھیرو گے تو جتنی بال نیچے آئیں گے اتنی نیچے ملے گی تو فرمایا یہ کہا کہ اس کے کے ہاتھ پھیر کے جاؤ اس کا مال کھاتے جاؤ کاغذ دیتا ہے کاغذ دیتا اس کا مال کھاتے گا یہ نہیں ہے اس کے حقیق کی ادائیگی تو پہلا مرحلہ ہے یعنی اب جب دروازہ اسلام کا حقوق المداد کے قانون طور پر ادا کر دینے سے کھلتا ہے اقرار اگلی چیز ہے اقرار اسے کہتے ہیں کہ اقرار کے نتیجے کے طور پر دوسرے کی محبت دوسرے کی عظمت تمہارے کے اندر اتر جائے تم اپنے سے حقیق سمجھو اور دوسرے کو والا سمجھو یہ نہیں کہ بھائی میں تو مبل میں تو ہوں میں تو ایسا ہوں میں نے تو بھائی تین چلنے دے دیے میں نے تو چند دے دیا مجھ جا سکے یہ تو بھائی بڑا دیں تین چلے وہ اللہ سے بول دو اللہ سے بول دو اسرائیل کا مقصد یہ تھا اسرائیل کا مقصد یہ تھا کہ کافر کو بھی سنما یا یعنی انتہار ہے اپنے سے اچھا سمجھو اور یہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں یہ ان کو حقیقت سندر اور سے بہت اچھا سمجھو ان کو اپنی حقیقت خود نہیں ہوتی ہم کو اپنی حقیقت ہی خود اقرار ایک نام ہے اپنے کو مٹا دینے کا اور ہر کو بھی اس وقت سے کر لینے کا کافی سے ہاں، میں نے کہا کافر کافی سے اپنی جان جاؤں ہے یہ اس کا خود کسی وقت ایمان میں بدل جائے اور میرے حالت میں دنیا سے سدا جائے اور کیا پتا کہ میرا ایمان میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے سبق ہو جائے اور میں خود کی حالت میں سدا جاؤں تو کامیاب جو ہوا میں نے کہ میں ناکام کامیاب کر ایسے برا نہیں ہے ابھی ہاں، آتا ہے عالم اللہ تک آسان ہوں ہے کسی کے لیے برائی کہ اپنے کسی ہر مسلمان کو جان دے اور حکارت کی حکایت سے نہیں ہوا کرتی حکایت دل سے ہوا کرتی ہے دل سے دل سے تو اہم سمجھو دن سے جن کا سنجوگ ہمیں بنایا کرتے تھے امن دل مارو تو نہیں امن مل کا پہلا عمد یہ ہے کہ جس وقت تم کسی پارک کو خالی شخص دعوت دے رہے ہو اس اہم دعوت کے وقت میں اسے اپنے دل سے کر سکتے اپنے سے افضل سمجھو اور اگر تم نے اسے حقیق جان لیا تو اللہ سے تبارک مطالعہ سے کہ کہیں تمہیں اس کی جگہ پر نہ کر دے اور اسے تمہاری جگہ پر نہ قرآن نائن ہے الفاظ قرآن سے اس حقیقت تک پہنچنے کا جس میں پہنچ کر انسان میں سواجوں کی حقیقت زندہ ہو جاتی ہے اور اوروں کی بھی نہیں آ جاتی ہے اپنے حقیق کی طلب ساتھ نہیں رہتی اور ان کے ساتھ ان حقیق کی ادائی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور اجلاس نام یہ ہے اجلاس کسی کا یہ چلانا بہت ایک دفعہ بہار کا اجتماع تھا پتنگ کے کسانوں کی بات میں تھا ہمارے ساتھ حاضر نائک کا یہ آگے بات ہوئی تو میں تھا مولانا ہمارے بہار کے اجتماع ہم دونوں کسی بات کریں گے ایک جات میں پندرہ منٹ کے اندر یہ دس منٹ کے اندر یہ ہمارے بڑا یہاں گوٹ نہیں کے لیے ایک گھنٹے منگا رہا ہے جس دن ایک پھر پانی کو پھر ایک پانی ایک اور دیا میں نے کہا تو پھر کیا کر رہا ہے اور مجھ سے بڑا وہ حجاب نہیں کرتے بھگوان جس کو دیکھتے ہیں ایسی باتیں تو ہم میرے بھائی کیا کر جو بھی جا کر میں نے لڑا سے جا کے آج تک دقت کرتا آج تک آپ جا کے جا کے کرتا اندر کی تپس جو ہے نا وہ جنم جو ہے نا یہ اندر کا سوچ جو امت کے لیے کے تینوں میں آج تھا اور امت کے لیے جھنڈ گئے وہ چیز وہ چیز جو ہے نا اندر تین ہے سکتا ہے تم ملتا حضرت مولانا مدد اللہ نے ایک مطلب سنیا کہ دیکھو حضرت جی بڑے حضرت جی مولانا ریاست رحمت اللہ علیہ کے ذریعے جو تین اللہ نے چنتا تھی ان میں دو بڑی چیزیں دے دی تھی دل کا شور امت کے لیے جمنا ہے ہاں، اور سنت دعا دعا کی حقیقت کا دن اور دل کی جنمتا ہے ایسا گھر بھنسے مجھے کہنے لگے نہیں کہ بھائی گے مکھی اللہ رکھے تو ہوں مکمل لیکن ان کے اخلاق سے نہ میری بات ہو جائے ان کے اخلاق سے میری بھی بات ہو جائے گی مجھے تو اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ مجھے کوئی اخلاق سے بتاؤں اخلاق کسے کا کہ امن ہے عمل جو ہے نا اجہر عمل اس میں غیر سو سالوں تک بات نہیں رہے اور غیر میں تمہاری بات لگ بھگ کے لیے عمل نہ ہو کے لیے عمل نہ ہو دکھانے کے لیے عمل نہ ہو تمہارے کوئی عمل نہ ہو پوری مخلوق مدعا سمجھ کر میں اپنی طرف سے صرف میرے جھنڈا عمل کرنے کا نام کیا ہے اخلاق اور اگر اخلاق آ جائے اور اخلاق والے ہو جاؤ تو میرے آپ کا سب یاد حرکت محمد استفادہ نے اپنے ایک محبوب کو کہا تھا اپنے ایک محبوب کو کہا تھا مہاراشٹر کو سب اللہ تعالیٰ نے شکی سنگ میرے لائف امار تھوڑا اپنے اندر اخلاق کو پیدا کر لے تھوڑا سا تیرے لیے منظر دیکھو دین والے آمار دین والے آمار کی جان ان کی بقا ان کی حفاظت ان کا پھیلاؤ ان کی رنت ہر چیز کے ہمیں اخلاق پر لگنی ہے جتنا اخلاق ہوگا سامان کرے گا اور اگر اخلاق نہیں ہوگا تو چار دن کی دونچام آگے ہمیں گا جان امر کا نام جان ایمان کا نام اسلام ہے تو یہ دونوں کا نام نہیں ہے پانچواں نمبر اسلام پانچواں نمبر زبان کا نمبر نہیں ہے یہ کل سر دن کا نمبر خلوص دل میں ہوتا یہ خلوص نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہو آج مجھے بہت سارے اخلاق والے اخلاق کا لے اخلاق کے لیے سب سے بڑی محنت کریں ہم تو گائے پوری ہم کو بارہ آپ نے کتاب میں دیکھا ہوگا اور دیکھا نہیں ہوگا تو سنا ہوگا سنائے سناتے تھے میڈیا پر مانی لیں کہ خلاف اخلاق اخلاق کیا اخلاق کرتے ہو زندگی پوری پوری لگ جاتی ہیں تو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پتہ نہیں اخلاق نصیب کی ہوا نہیں ہے مت بھی اگر اخلاق کا ایک فائدہ نصیب ہو جائے اور آخر وقت میں بھی کلمہ اخلاق کے ساتھ بڑھ کر اس دنیا سے چلے جائے تو کرنا سب سے بڑے جتنے بھی ہمارے ہندوستان پاکستان کے مسائل ہیں ان سب سے بڑے چیزوں سے تھی حضرت بھائی اللہ اللہ کا بہادر مفتی رحمت کا سماتے تھے ایک دن کافی ہے گھر پہنچے وہاں گشت کرتے ہیں بہت نالا اور خریدا ایک بھی کافی ہے ایک کون سا کافی ہے جس کے اندر اخلاق ہے بغیر اخلاق کے سہارے جس کے عمل خدا کی قسم ہے اس کے کے ساتھ بڑے آدمی اخلاق محنت ہے اخلاق اور اخلاق کی محنت ہمت سے کب آئے اس محنت سے جان کا ہے تو اخلاق جب تک نئے باقی رہتا ہے دور دماغ میں بار کا جھان اور جاتا ہے جب تک کرنے کی تکلیف نہیں ہوتی ایک بات نہیں آیا اخلاق اتنا مطلب نہیں آیا میرا بہت ہو جائے گا لیکن تمام اخلاق کمال تہذیب کا نتیجہ ہوتا ہے ہاں۔ بہت حال میں نے اس کا کہا تھا حضرت کی بات پر بات کری تھی فرمایا یہ نمبر جو ہے یہ نمبر محنت کا نام ہے اور اسی طور پر پھر بہار نمبر آتا بڑا نمبر تقریر کا بقایا اسی ریل کے ٹریک نمبر ون پر چار سو پانچ سے شروع ہوتی ہے